احمد اللہ من شاہ رحیم بسم اللہ عزیلا من آج مارچ انیس سو اڑہتر کی تین تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفرقان کی آیت سینتالیس سے ہو رہا ہے two five over four seven ساب کا درس خصوصی عنوان پر تھا اس لیے اس سے پہلے درس میں جو سابقہ آیات ہمارے سامنے آئی تھی ان میں کہا یہ گیا تھا کہ قوانین خدا بندی تو ساری کائنات میں جاری اور ساری ہیں اور یہی قوانین ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھی نظریہ وہی دیے فرق یہ ہے کہ کائنات کی اشیاء کائنات تو مجبور واقع ہوئی ہے انہیں اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ جی چاہے تو ان قوانین کی ہدایت کریں اور جی چاہے تو ان سے سرکشی برت لیں وہ مجبور ہیں ان کی ہدایت پر انسانوں کی صورت میں قوانین ہم نے دے دیے اور یہ پھر ان پہ چھوڑ دیا کہ رمن شاہ فلیومن یومن شاہ شاف یقر یہ کا اختیار کرے گا اس قسم کے نتائج بھولتے گا تو کائنات کی اشیائے کائنات کے متعلق ذکر کر آ رہا تھا کہ وہ ان قوانین کے تابع زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں کچھ مثالیں پہلے دی تھی اور اب اسی تسلسل میں اگلی بات آئی وہ جال لکم نئی رس لباسم و نوم سباتم و جال نسورا عام درجمہ تو یہی کیا جاتا ہے کہ اس نے خدا نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا نیند کو سبات بنایا نہار کو سور بنایا تین لفظ اس میں آئے عام طور پر یہ کہ نیند کو آرام کی بات دن کو چلنے پھرنے کی صورت لیکن جیسا کہ میں نے اکثر کہا ہے قرآن کریم کے الفاظ سے یوں ہی آگے نہیں گزر جانا چاہیے وہ تو ایک ایک لفظ کے انتخاب میں عقائد اور معنی کی ایک دنیا سے کر رکھ دیتا ہے رات کو لباس بنایا ایسی چیز کے جو کسی کو لپیٹ لے تاریخی کی چادر جیسے کہی جائے گی اس پورے خطے کو جس کے اوپر یہ رات کی تاریخی کی چادر آ جاتی ہے وہ اس کو اس چادر وہ ڈھانپ لیتی ہے اس کو اور دو معنی اس کے ہوتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ لینا اور جیسے تاریخی میں خلط ملک ہو جاتا ہے ہر اشیا میں روشنی میں ہر شے اپنے اپنے مقام پہ الگ الگ نظر آتی ہے معلوم ہو جاتا ہے کیا ہے وہ اور تاریکی میں یہ ہر شہ خلط ملت ہو جاتی ہے معصوم سے معلوم نہیں ہوتا اس میں تو سانپ اور رسی میں بھی فرق نہیں کیا جا سکتا تو یہ لفظ جو ہے ایک ہی ان کے یہاں تھا کا لفظ جو تھا انتباس بھی تھا یہ خلط ملت ہو جانا اور جھانپ بھی دینا کسی چیز کو تو جب بھی کوئی چیز جھانپ دی جائے گی تو وہ خلط ملت ہو جائے گی تو رات کے متعلق تو اس نے صرف اتنا ہی کہا رات کے متعلق یہ نہیں کہا کہ وہ آرام کے لیے بنائی رات میں اگلی بات جو ہے وہ نواں صبح آتا نیند کو اس نے صبح کے اگر آپ مانے آرام دیے جائیں میں ابھی عرض کروں گا کہ یہ بات اور گہری ہے اس سے نیند کو اس نے آرام کے لیے رات کو پوری کو نہیں رات کے اس سمے تو کام کیا جاتا ہے ساری ساری رات کام کیا جاتا ہے رات میں جو حصہ نیند کا ہے اسے اس نے کہا کہ سبات بنایا یہ سبات کیا چیز ہے سبات بنایا ڈی سی عربی زبان میں آرام کے لیے موجود تھے یہ سبات بنایا سبدا کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں کسی چیز کو کاٹ دینا منقطع کرنا اصطلاحی طور پہ یہ لفظ یہودیوں کے ہاں استعمال ہوتا تھا یوم وہ سبق جسے کہا جاتا ہے سیبت جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے یہودیوں کے یہاں عقیدہ یہ ہے تورات میں کہ خدا نے چھ دن میں اس کائنات کو پیدا کیا تو مسلسل چھ دن کام کرنے سے بلا پھر وہ تھک گیا تو ساتویں دن اس نے آرام کیا سبادہ کا لفظ جو تھا اس میں وہ اس معنی میں دیتے ہیں کہ اس نے کام کاج کو یا عمل کو منقطع کر دیا تو وہ سنت خداوندی کے اتباع میں ہفتے میں ایک دن یعنی سیٹرڈے کا دن یہودیوں کے ہاں یوم سبق کہلاتا ہے وہ اس دن ہر قسم کا کاروبار منقطع ہو جاتا ہے ان کے دن وہ کوئی بھی کام نہیں کرتا عیسائیوں کے ہاں انجیل میں تو قانون ہے ہی نہیں موجود انجیل میں یہ یہودیوں کے قانون پہ ہی تھے لیکن یہودیوں کے ساتھ ان کو نفرت اتنی تھی اور وہ اس اعتبار سے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرایا ان کے خلاف مقدمہ چلایا اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق انہیں صدیق بھی دی جن یہودیوں کی یہ کیفیت تھی ان کے ساتھ ان کا دوستی کا معاملہ کیسے ہو سکتا تھا وہ نفرت اس حد تک بڑی تھی کہ وہ جو کوئی یہودی کرتے تھے الگ رزم اس کے خلاف کرتے یہ عیسائیوں نے بعد میں یہ چیز اپنے ہاں جاری کی ہے کہ یہودیوں کے الگ رزم یہ کچھ کیا جائے یہودیوں کے ہاں خنزیر آرام تھا انہوں نے کہا ہم دور کھائیں گے یہودیوں کے ہاں ختنا کراتے تھے انہوں نے کہا بالکل نہیں ہوگا یہودیوں کے ہاں یہ جو بات زیر نظر ہے ہفتے کا دن سیٹرڈے جسے آپ کہیں گے وہ یوم سب تھا چھٹی کا دن تھا ہولی ڈے تھا مقدس دن تھا انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے یہاں اتوار ہوگی اور یہ میں کبھی دوسرے وقت میں بتاؤں گا کہ یہ چیز بھی جو ہے سن ڈے مانڈے ڈے سورج کا دن اور چاند کا دن یہ دیوی دیوتا تھے اصل میں ان سے بہت پہلے جب یہ ابھی کرسچینٹی وغیرہ بھی نہیں آئی تھی جس زمانے میں یہ بت پرستیاں ان کے یہاں بت پرستی تھی جن قبائل میں انہوں نے بتوں کے نام پہ دنوں کے نام رکھے ہوئے تھے خود مصر میں بھی سورج دیوتا کی پرستش ہوتی تھی تو اس اعتبار سے ہی وہ ایک دن اس دیوتا کو جو دیوتا کا جو تھا اس کو سن ڈے کہتے تھے سن دیوتا کا دن اور منڈے مون دیوتا کا دن اسی طرح سے وہ میں ارج کروں گا کبھی یہ آئی بات قرآن میں تو انہوں نے اپنے ہاں یہ رکھا تھا تو کہا انہوں نے یہ کہا کہ ہم سبق سیٹرڈے کو نہیں چھٹی کریں گے ہم ان کے اللہ رغم سنڈے کو چھٹی کریں گے تو ان کے ہاں وہ سنڈے ایک دن آ گیا چھٹی کا اور وہ ہولی ڈے انہوں نے رکھا مقدس دن اس کو قرار دیا پرانے کریم نے کسی دن کو بھی چھٹی کا دن نہیں کہا زندگی کام کرنے کے لیے ہے چھٹی کے لیے تو نہیں اس نے کسی دن کو بھی ہولی ڈے نہیں کہا ہر دن مقدس دن ہے ہر دن یکساں دن ہے وہ تو دیوتاؤں کے نام پہ ان کے ہاں کے دن تھے اس لیے ان میں سے اس دیوتے کے تقدیس کے لحاظ سے اس کو وہ مقدس دن کہتے تھے قرآن کی روح سے کسی ایک دن کو اس نے مقدس دن نہیں کہا اور ہفتے میں تو ایک طرف رہا وہ تو زندگی بھر میں کسی دن کو بھی چھٹی کا دن نہیں دیتا وہاں یہ تصور نہیں اس نے جو سبق کا لفظ استعمال کیا ہے اب آئیے اس طرف جمع نے کی ہے وہ صرف نوم کی حالت کو لگا نیند کی حالت ہے سبق کی حالت ہے اور اگر یہ صرف کام کے منقطع ہونے کے لیے لفظ آپ دیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے کہ نیند کی حالت میں تو کام نہیں کیا جا سکتا اور جاگتے ہوئے تو وہ دن ہو یا رات ہو وہ تو کام کے لیے نام کو سبق کہنے سے آپ نے دیکھا کہ کہاں بات پہنچا دی نہ صرف یہ کہ اس ہفتے میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جو سبق کا ہے جس میں کام نہیں کیا جائے گا کوئی رات بھی ایسی نہیں ہے وہ تو نیند کی حالت ہے جس میں عمل منقطع ہوتا ہے یا کام نہیں کیا جا سکتا جاگنے والا اگر کام نہیں کرتا تو وہ تو موت ہے زندگی نہیں ہے اور آگے بڑھیے تو پھر بات جو ہے اس دور میں ہم آ پہنچتے ہیں وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ سوبھاگ کیوں قرآن نے کس کے لیے استعمال کیا ہے میں نے عرض کیا کہ اس کے بنیادی معنی عربوں کے ہاں کٹ آف کے ہیں کسی سلسلے کو منقطع کر دینا آپ کو پتا ہے کہ نیند کی حالت میں ہوتا کیا ہے نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن کو تو یہ یہ لوگ اہل مغرب کہنے میں تو ہم سب دہائی مت جاتی ہے کتاب یہ کہتا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں جو لوگ بھی انسانی علم میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں قرآن کو وہ سمجھ سکتے ہیں اور پھر عالم آفاق میں تو یہ باہر کی سائنس ساری آ جاتی ہیں جن کا تعلق آؤٹر ورلڈ سے ہے اس نے جو عالم انفس میں کہا ہے کہ ہم اپنی نشانیاں تمہارے عالم انفس میں نفوس کی دنیا کے اندر بھی دکھائیں گے تو یہ ہمارا اب دور شروع ہوا ہے جس میں نفس انسانی کے متعلق تحقیقات شروع ہوئی جس سے سائیکالوجی عام طور پہ کہا جاتا ہے وہ اپریشیٹ کریں گے ان چیزوں کو جو قرآن کہہ گیا نیند کی حالت میں ہوتا کیا ہے جسم کا سارا سلسلہ اسی طرح سے ساری مشینری اسی طرح سے سر گھر میں عمل رہتی ہے دل چلتا ہے دوران خون ہوتا ہے اب سانس اسی طرح سے چل رہا ہوتا ہے ہر چیز اسی طرح سے ہوتی ہے کیا چیز ہے جو منقطع ہو جاتی ہے آ جائیے نا لفظ بات چیت کرتے کیا سلسلہ ہے جو کٹ آف ہو جاتا ہے یہ بجلی کی کرنٹ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جس کو اپنے آپ نے آف کیا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ جو آپس میں ملتے ہیں نا وہاں پوزیٹو اور نیگیٹو کی جو تارے ان کو آپ الگ کر دیتے ہیں وہ آپ نے یہ بجلی کے مکینک کو سنا ہوگا کہ کٹ آؤٹ نہیں ہے جی یعنی یہ اصطلاح ہے وہ دو تاریں آپس میں جڑتی ہیں تو وہ کرنٹ بجلی کی ایک کام کرتی ہے کٹ آف ہو جاتی ہیں ان دونوں کے اندر کرنٹ موجود ہوتی ہے اس کا جو دائرہ سلسلہ ربط ہے کنیکشن ہے کانٹیکٹ ہے وہ نہیں رہتا نیند کی حالت میں کون سی چیز ہے جو کٹ آف ہوتی ہے شعور کٹ آف ہوتا ہے کانشیسنیس نہیں رہتی دماغ اسی طرح سے کام کر رہا ہوتا دماغ کا کام تو وہ آساب جو ہے آساب کے ذریعے سے جسم کی مشینری کو کنٹرول کرنا ہے وہ تو اسی طرح سے کنٹرول میں ہوتی ہے اس کے یہ جو دل دھڑکتا ہے دوران خون ہوتا ہے سانس آتا جاتا ہے پھیپڑے کام کرتے ہیں سارے آزاد اندر کے اسی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کنٹرول میں ہوتے ہیں تو دماغ بھی باقی دماغ کے سارے حصے کام کر رہے ہوتے ہیں ایک چیز ہے جس کا وہ کنیکشن کٹ آف ہو جاتا ہے وہ ہے کانشیسنیس شور نہیں ہوتا شور کی جو تارے ہیں آساب کے ساتھ ملی ہوئی ہیں ان کو منقطع کر دیا جاتا ہے نوم کی حالت میں صبح یہ لفظ جو کٹ آؤٹ ہوا ہے اب دیکھیے قرآن کیا کیا گیا انتالیس بٹا بیالیس یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن کی اور اس دور میں آ کے یہ سمجھ میں آئی بات یہ کیا کہا اس سے پہلے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اللہ ہو یا توفل ان کو سا ہینا موتے ہا ولتی لم تمت منابے ہے منانے یون سے کلتی قبا علیہ الموت و یور سے دل اوکھلا الا مسم ان موسن انیس کا نہ آیا تن دکھاؤں میں یہ تھا کروں پہلے آخر کے الفاظ سن لیجیے کہ جو ہم نے اوپر بات کی ہے وہ لوگ جو غور و فکر سے کام لیں گے ان کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی بڑی نشانیاں اس میں معلوم ہیں غور و فکر سے کام لینے کی کوئی بات ہے کوئی بات ایسی ہے جس میں غور و فکر ضروری ہے غور و تدبر سے یہ بات سمجھ میں آئے گی جو میں کہہ گیا ہوں قرآن کہہ رہا اب جس کام کے یہاں غور و فکر کا سوئچ ہی آف ہو گیا ہوا سوئچ ہی نہیں پیچھے سے پاور ہاؤس ہی ختم کر دیا گیا یہ اس کی سمجھ میں یہ آگے سے سچتا ہے وہ جو قرآن دینے والا ہے لکھنے والا ہے بتانے والا ہے وہ کہتا ہے کہ شرط اس کے یہ صرف ان کی سمجھ میں بات آئے گی جو غور و فکر سے کام لیں گے بات اتنی بڑی اہم کہہ دی ہے غور و فکر سے کام لینے والے یہ دور آیا ہے غور و فکر کرنے والا وہ کہتا ہے کہ نیند اور موت میں ایک قدر مشترک ہے کی حالت میں بھی اب اس نے لفظ انفس کہا تھا اس زمانے میں نفس کا لفظ ہے قرآن کے ہاں کہ نیند کی حالت میں بھی اس کو ہم اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں سلسلہ منقطع موت کی حالت میں بھی یہ کر لیتے ہیں نیند کی حالت میں بعد میں اسے واپس بھیج دیتے ہیں موت کی حالت میں اسے اپنے پاس رکھتے ہیں سنا نہیں کرتے اس کو نیند کی حالت میں بھی وہ سلسلہ اتنے وقت کے لیے کٹ آف ہوا ہوتا ہے جس وقت بھی وہ سوئچ آن آف کر دیتے ہیں یعنی دونوں تاریں پھر جوڑ دیتے ہیں آپ کا سارا شعور اسی طرح سے برقرار ہوتا ہے وہی حادثہ وہی میموری وہی واقعات وہ تمام چیزیں اگر یہ اس حالت میں جب کٹ آف کیا تھا شعور کا پچھلا سارا سلسلہ وہ تمام نقوش جتنے بھی جس کو آپ میموری وغیرہ کہتے ہیں وہ کہیں محب ہو گیا ہوتا تو سوچئے حالت کیا ہوتی ہماری وادی رات کو اگر آنکھ کھلتی شہور آ جاتا پتہ ہی نہ چلتا کہاں ہیں میموری ختم اگر ہو جاتی میموری تو شعور کے تسلسل کا نام ہے یعنی یہ چیز کہ اس کو صرف وہ وہ جو کنیکشن تھا اس کو کٹ آف کیا تھا کرنٹ بدستور رکھی پاور ہاؤس بدستور رہا ہم نے اس کو اپنے ہاں رکھا محفوظ رکھا ضائع نہیں ہونے دیا فنا نہیں کیا اس کو نہایت امانت کے ساتھ رکھا اپنے پاس نیند کے بعد اس کو واپس بھیج دیا وہ سارا شعور جب آپ کا واپس آتا ہے تو اس میں وہ ساری چیزیں آپ کے ہاں کی یادداشتیں میموری حافظہ ہر فکر تدبر غور عقل ہر چیز اسی طرح سے واپس آ جاتی ہے جو نام کی حالت میں نیند کی حالت میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی وہ ساری واپس آ جاتی کہا کہ نیند کے بعد جب تم جاگتے ہو تو اسے ہم تمہیں واپس دے دیتے ہیں موت کی حالت میں اسے کچھ وقت کے لیے روکے رکھتے ہیں اپنے پاس رہتا وہ اسی طرح سے جس طرح سے یہ نیند کی حالت میں شعور خدا کے ہاں رہتا ہے کہ شعور کی ساری خصیتیں خصوصیات صلاحیتیں میموری حادثے یا داشتیں سب برقرار رہتی ہیں وہ کہتا ہے اسی طرح سے شعور اپنے ہاں جو ہم رکھتے ہیں اس کی بھی یہی کیفیت رہتی ہے ادھر نیند کے بعد لوٹا دیتے ہیں وہ سب کچھ تمہارے یہاں ہوتا ہے وہاں موت کے بعد لوٹا دیں گے وہ سارا کچھ شعور میں تمہارے یہاں ہوگا آپ سوچیے صاحب کہ جیسے حیات باد الماد کہتے ہیں ایک لفظ سباس میں کتنی بڑی بات کہہ گیا قرآن اللہ وقت نے من سوچی ہے جو اس نے کہا تھا کہ یہ غور و فکر کرنے والوں کی بات سمجھ میں آئے گی کہ میں نے کیا کہا ہے اب معلوم ہوا کہ قرآن کا جو الفاظ کا انتخاب ہے قرآن کے ہاں یہ ہے موجودہ قرآن کا اربوں کا تو یہ احسان تھا کہ انہوں نے یہ زبان بنا کے ہمیں دے دی <laughs> ہمیں کیا دے دی معاف رکھیے گا اسے دے دی جس نے قرآن نازل کرنا تھا یہ زبان نہ ہوتی تو معلوم نہیں کیا گا مشکل پڑ جاتی یہی زبان کی جو مکمل ہو سکتی تھی اس کی آج چودہ سو سال بعد اس بیسویں سبھی میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سباد کا لفظ یہاں کیوں اس نے استعمال کیا یہ سبا کا کیوں کہا ہے اس نے ایک چیز کو کٹ آف کر دینا جو ہے ایک رابطے کو کچھ وقت کے لیے وہ کنیکشن جو تھا اس کو الگ الگ کر دیا شعور جو ہے وہ نہیں رہا اس رابطے کے قطع ہو جانے سے سبات نوم کو کہا اور یہاں کہا کہ موت میں اور نوم میں دونوں میں ایک ہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جو شعور کا وہ جو تار ملتی ہے جس سے شعور جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے کرنٹ جو ہے وہ روشنی دیتی ہے وہ منقطع کر دیتے ہیں دونوں تاروں کو ہم الگ کر دیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے کیا بات ہے میں کیا کیا عرض کروں کہ میں آپ <coughs> جو کیا ایک لفظ نے کیا باتیں کر دیا وہ یور سے لو روکھا یوم سے کلرات ادا لہ موتا وہ یور سے لو روکھ ادا ادل مسمہ اور ادھر جو ہم بھیجتے ہیں نیند کے بعد تو یہ ابدی طور پہ نہیں بھیجتے ایک مدت تک کے لیے پھر دے دیتے ہیں اس کو پھر اس کے بعد موت آ جانی ہے نا وہ جو ہمارے یہاں کسی پرانے نے یہ بات کہی تھی معلوم نہیں اس کے ذہن میں یہ بات تھی یا کچھ اور کیا ہے مر کے سبک داں را خواب گراں بات بڑی پتہ کی تھی موت اور نیند کی حالت میں دونوں میں ایک شہ قدر مشترک ہے یہ تھوڑے لوگ کے لیے ہے یا ہلکے وہ سبق اس نے کہا تھا یہ ہلکے انداز کی ہے موت میں وہی کیفیت بھاری انداز کی ہوتی ہے لیکن بات تو قرآن کی ہے وہ جو کہتا ہے کہ یہ جو انفس ہے انسانوں کا شعور جو انسان کا ہے وہ شعور جو ہے نیند کی حالت میں شعور کا شعور ضائع نہیں ہوتا ختم نہیں ہوتا فنا نہیں ہوتا سبات ہے وہ جو دو تارے مل کے شعور کی کا کشولا بیدار کرتی ہیں چمک اس میں پیدا کرتی ہیں وہ اس وقت تک کے لیے منقطع ہو جاتا ہے سلسلہ پھر جڑ جاتی ہیں تارے شعور اسی حالت میں واپس پیدا ہوتا ہے اس میں کچھ کم نہیں ہوتا بڑی چیز ہے نے معطل رہتا ہے سلسلہ دور کا لیکن جب پھر تاریں جڑتی ہیں تو اس میں کوئی چیز کمی نہیں واقع ہوتی تو جب دونوں صورتوں میں قرآن کہتا ہے کہ ایک ہی کیفیت ہوتی ہے موت اور نیند اور موت میں تو جس طرح نیند کے بعد جب جاگتا ہے انسان تو سارا ماضی اس کا اس کے ساتھ ہوتا ہے پوری میموری اور حافظہ اس کے ساتھ ہوتا ہے احساسات اور جذبات تب اس کے ساتھ ہوتے ہیں میموری جو ہے صرف یہی نہیں کہ معلومات واپس آ جاتی ہیں یعنی مجھے کل تک جو کچھ معلوم تھا وہ علم میرا واپس آتا ہے میرے محسوسات اور میرے جذبات حافظہ تو ایسی چیز ہے بیس سال پہلے اگر کسی کی ایک بات سے آپ کے دل کو کوئی زخم ہوا تھا صدمہ آپ کو پہنچا تھا تکلیف کوئی پہنچی تھی ذہنی قلبی بیس سال کے بعد بھی جب وہ میموری آپ کی اس چیز کو واپس لاتی ہے تو وہی ٹیس اٹھتی ہے اسی طرح کے قلب کے اندر انسان کہتے ہیں کہ یہاں کے امال جو ہے مرنے کے بعد وہ پھر کس طرح سے ویوہار ہوں گے قرآن کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کی حالت کو تو تم نہیں سمجھ سکتے نیند کے بعد کی حالت کو تو سمجھتے ہو نا یہ تو ہر روز تمہارے ساتھ واقعہ گزرتا ہے نیند کے دوران بالکل نو کسی کیفیت ہوتی ہے تمہاری کوئی چیز بھی تمہارے ذہن میں نہیں ہوتی نہ حافظہ نہ شعور نہ جذبات نہ احساسات کی یاد مجھ سے پوچھیے گا ہفتہ بھر یہاں بیٹھا رہتا ہوں بتاؤں گا ڈریمز کیا ہوتی دو لفظوں میں ابھی میرے عزیز بتا دیتا ہوں ہمارے ہاں کی اس دور کی جو دو اصطلاحیں انہوں نے ہمارے ہاں اس دور میں وضع کی ہیں کانشیسنیس ان کانشیسنیس یا سب کانشیسنیس نفس شعوری اور نفس غیر شعوری یا نفس نیند شعوری نیند کی حالت میں یا ہپنوٹائز کیا جائے تو اس حالت میں جب شعور جو ہے اس کو سلسلے کو منقطع کیا جائے ڈسکنیکٹ کیا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کے تحت شعور میں ایک کیفیت ہوتی ہے وہ کار پر رہتی ہے اور یہ جسے ڈریمز کہا جاتا ہے وہ شعور کا فیل نہیں ہوتا کانشیسنیس کا نہیں ہوتا انکانشیس مائنڈ کا وہ فیل ہوتا ہے بات دوسری طرف چلی جائے گی ورنہ میں کروں گا کہ خبروں کے متعلق کیا تاکہ وقت تک ہوئی ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ شعور جو ہے اس میں واقعات کا تسلسل اور ضبط قائم ہوتا ہے جس طرح سنیما کی ایک فلم کے اندر مربوط چیز ہوتی ہے انکانشیس مائنڈ کی اسٹور ہاؤس کی کیفیت جو ہوتی ہے کہ وہی فلم جو ہے اس کو کینچی سے کاٹ کاٹ کے اور ملا دیا جاتا ہے ٹکڑے ٹکڑے اس کے انکانشیس مائنڈ میں شعور کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ اس کو مربوط کرے فلم کو وہ اسی طرح سے وہ ٹکڑے جو ہے وہ سامنے لاتا جاتا ہے گھوڑا ہے گھوڑے کا اگلا ٹکڑا ب سامنے آیا تو ریل گاڑی ہے ریل گاڑی کے بعد دیکھا تو کچھ چلا آتا ہے اس کے بعد دیکھا آسمان سے اتر رہا ہے پھر ہم سامنے آ گیا ہے وہ ایک مسلسل کہانی کی فلم تھی جس کو اس نے کاٹ کے ملک کیا ہے اسی لیے نیند جو ہے شعور غیر مربوط ہوتا ہے وہ شعور نہیں ہوتا شعور اس وقت اسے کہتے ہیں جب وہ مربوط ہوتا ہے ربط ہوتا ہے یہ جسے پاگل کہتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے غیر مربوط شعور اس کے اندر ہوتا ہے تو کبھی کچھ لگ جاتا ہے کبھی کچھ کبھی کوئی حرکت کرتا ہے کبھی دوسری ان میں ربط نہیں باہمی ہوتا اور یہ پاگل مینٹل ہاؤس ہاؤس والے ہی نہیں ہیں ہم نے چلتے پھرتے تو ننانوے فیصد پاگل ہوتے ڈریم کی جسے آپ نیند کی حالت میں کہتے ہیں شعور کی کیفیت اس میں بھی معطل ہوتی ہے آج کی جو تحقیق ہے اس وقت تک کہ اس میں بھی وہ نفس غیر شعوری اس کو کہتے ہیں انکانشیس مائنڈ کا وہ وہ, وہ, وہ ڈومین ہوتا ہے شعور نہیں اس کے اندر ہوتا اور اگر یہ کیفیت ان کانشیس مائنڈ کی جیسے خواب کی حالت میں کیفیت یہ رہتی ہے تو اب آگے ہم ذرا پہنچتے ہیں کہ موت جو فزیکل ڈیتھ ہے یہاں کی اور وہ لائف جس میں شعور واپس آنا ہے اس کے دوران جو مدت ہے اس میں اگر انکانشیس مائنڈ نے کا نہ رہنا ہے تو پھر اسے کہیے کہ اس قیامت کی زندگی اور اس موت کے درمیان کا جو آپ کے یہاں عذاب و ثواب ہے وہ شاید یہ ہوگا لیکن بہرحال قرآن نے کہا بیٹی ادھر آ جاؤ قرآن کریم نے جو کہا ہے کہ موت اور نیند میں ایک قدر مشترک یہ ہوتی ہے کہ تمہارا نفس جو ہے اب یہاں نفس شعوریہ شوریہ ہے اس کے معنی نفس شور ہی کا نام ہے اسی لیے ان لوگوں کو انکانشیس مائنڈ کہنا پڑا ہے کیونکہ اس میں شعور نہیں ہوتا اور یہ جو کیفیت ہوتی ہے اندر غیر مربوط شعور کہہ لیجئے شعور تو سے کہا نہیں جاتا جو غیر مربوط ہوتا ہے وہ جو غیر مربوط کوئی خون شدہ آر بھولے ہوئے افسانے وہ احساسات اور جذبات کے ضروری طور پر جن کو ہم جان کے بھی سامنے نہیں آنے دینا چاہتے خود فریبی میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں یہ تمام چیزیں ان کانشیس مائنڈ کے اسٹور ہاؤس میں جمع ہوتی ہیں لیکن اس کٹی ہوئی فلم کے ٹکڑوں کی طرح ربط نہیں اس میں ہوتا ان کانشیس مائنڈ اس وقت جب کانشیس مائنڈ چھٹی گیا ہوتا ہے معطل ہوتا ہے تیری موج ہو جاتی جی میں بلی نہ ہوئے تو چوہے نچن لگے ریڈیو کہیں وہ کالج یا درسگاہ بن جاتا نصاب کی طرح یہ چیزیں پڑھاتا پتہ نہیں یہ آرزو سے مرنے کے بعد مجھے انکانشیس مائنڈ کی طرح بتائے گی یہ چیزیں تو بیٹا یوں سمجھ بہت دور لے جاتا ہے تھوڑا اور ہم تو اس دور میں پیدا ہوئے ہیں کچھ قسمت ہے کہ ان میں انسانی اس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے وہ کہنا یہ ہے کہ دونوں میں یہ قدر مشترک ہے نیند کے بعد یہ شور لوٹا دیتے ہیں بات شعور کی ہو رہی ہے کانشیس مائنڈ کی نہیں موت کی حالت میں اس دنیا میں وہ شعور واپس نہیں آتا جس طرح نیند کی حالت میں شعور ضائع نہیں کرتا وہ خدا سنبھال کے رکھتا ہے وہ امین ہے بالکل اسی طرح محفوظ رکھتا ہے اسی طرح وہ کہتا ہے کہ موت کے بعد جب بیداری ہوگی یہ شعور ہم اسی طرح سے لوٹا دیں گے اب سدھار کے معنی ہمارے سامنے آتے جانا لاکھ میں لباسن و تھا سمجھ لیا کہ سبھا کیوں کہا اس میں رات کو نہیں کہا رات کو جب جب تک آپ جاگتے ہیں آپ کا بیدار ہوتا ہے آپ کا ساتھ ہے اسے وہ کیسے سواب کہہ دیں قرآن میں یہ دو ہی جگہ آیا ہے دونوں جگہ اس نے نان کو سواب کہا لین کو نہیں کہا آنے من چودہ سو سال پیش تک کوئی انسان اس کی فکر یہاں تک پہنچ سکتا میں ان کو خدا جیسا کہ میں نے ابھی ارد کیا تھا قرآن کریم تو زندگی اور حرکت یا عمل جو ہے اس کو لازم میں قرار کرا دیتا ہے وہ تو صرف نیند کی حالت ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ کام سے تمہیں چھٹی مل سکتی ہے کیونکہ شعور کو ہم کچھ زمانے میں معطل کر دیتے ہیں کچھ وقت کے لیے اب یہ جو تصور ہے ہفتہ وار چھٹی کا یعنی ہفتے میں ایک دن کام چھوڑنے کا یہودیوں کا تصور عیسائیوں کے یہاں تو سارا لا جو ہے وہ جیوش ہے یہودیوں کا ہے انجیل میں لا نہیں ہے موجودہ انجیل میں انہوں نے بھی وہ چھٹی کا تصور وہاں سے لیا قرآن میں چھٹی کا تصور نہیں اس میں کہیں چھٹی کی بات نہیں کیا جائے نے مان یہ جو ہمارے ہاں تاریخ چلی غالباً اس دور سے پہلے یہ بات ہو گئی تھی کہ یہاں اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے اسلامی نظام ہونا چاہیے اسلامی قوانین تو سب سے بڑی چیز جو تھی اس میں وہ یہ تھی نا کہ اتوار کی بجائے جمعے کی چھٹی کی جائے پہلے تو میں نے عرض کیا چھٹی کا تصور ہی پرانی اور پھر یہ چیز کہ اتوار کی چھٹی غیر اسلامی جمعے کی چھٹی اسلامی ایک ہی چیز جو تھی جو پہلے چلا آ رہا تھا آپ کے یہاں شریعت کے قوانین وغیرہ وہ تو رہے ایک طرف یہ تھی نا نئی چیز جو آپ کے ہاں اسلامی جمہوریہ مملکت پاکستانیہ میں جو نئی چیز آئی وہ یہ تھی نا کہ جمعے کی چھٹی ایک ہی تبدیلی یہ بات نہیں کہ قرآن میں چھٹی کا تصور نہیں بلکہ یہ جمعے کے دن کی چھٹی غیر قرآنی ہے یہ ذرا عجیب بات ہے کہ ایک سورت ہے اس کا نام ہی سورہ گنا ہے سکسٹی ٹو یادین امن و ازا نودی علی سلاح میں یوم میں آتے بس اولا ذکر وزل وزن البے منہ مومنین جب تمہیں یہ جو یوم جمعہ ہے نا یہ نہیں کہ ہفتے میں کوئی ایک پرٹیکولر ڈے ہے مسین جمعہ جسے کہا جاتا ہے اجتماع کا دن جب تمہارا وہ سیشن جو ہے اس کو کال کرنا ہے اور اس کے لیے سلاد کی آواز دی جائے آپ کو معلوم ہے نا قرآن سلاد کا لفظ کہاں استعمال کرتا سکتے وامر ہوں ہم شورا دانا ہوں جو معاملات باہمی مشورے سے طے کرنے ہیں ان کے لیے جب تمہیں بلایا جائے اسے اختلاط کا ہے قرآن اجتماع کے دن جب تمہیں مشاورت کے لیے بلایا جائے نو دیا آواز دی جائے جب تو کیا کرو کام کا چھوڑ دو اور آ جایا کرو تو کیا معلوم ہوا کہ اس آواز سے پہلا جو وقت ہے قرآن اس میں کہتا ہے کام کاج کرنے کی بات اگر وہ چھٹی کا ہی دن ہو تو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ کام کاج چھوڑ کے آیا کرو اس نے تو کام کاج کرنا ہی نہیں وہ کے لیے یہ کہنا کہ کام چھوڑ کے آؤ وہ کہیں گے نہیں اس نے کسی تو ہمیں نہیں پی آئی سے چھٹی کی تھی یا کارخانے کے کام کر کام کاج چھوڑ کے آ جائے سر ٹھیک ہے جی آ گئے فائدہ سلاد اور جب وہ سلاد کا وہ سیشن وہ وقت جائے وہ ختم ہو جائے فن روپ بھی اڑ گئے وقت کو فضل اللہ جاؤ نکل جاؤ جاؤ پھر تلاش معاش کے اندر کام کاج کرو کماؤ کر اس کے بعد پھر جاؤ وہ تو حکم ہے پھر جاؤ یوم الجمعہ کے متعلق قرآن نے یہ تصریح کی تھی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ عالم خبیر تھا اسے پتا تھا کہ یہ دور آئے گا جس دن یہ سارا دن کہیں گے چھٹی کرو اس نے پہلے کہہ دی کہ اس آواز سے پہلے کام کاج چھوڑ آواز پڑھنے سے کام کاج چھوڑو تو کام کاج تو ہوا نا اس کی روح سے جائے جب وہ ختم ہو جائے تو جاؤ پھر تلاش معاش میں رزق حاصل کرو کام کاج کرو اور عجیب چیز میں ایڈ کروں گا بن تشرو جو ہے یہ نون شین رے نشرا جو ہے یہی جو ہمارے ساتھ پاس ہے نا ون نوما سواسن نیل کی حالت کے اندر کام کاج منقطع اگلا ہے وہ جالن نہارن نشورا یہ لفظ ہے وہی نشور جو بن تشرو ہے وہ سارا دن وہ کہتا ہے کہ مٹو کے لیے نشرا کے مانا پھیل جانے کے ہوتے ہیں ہم تھا کے درد اور اتنا نہیں کہا اس نے کہ وہ پھیل جاؤ چلو جی ہو جائے گا کہ سر اس نے کہا پکنک منایا کرو پھیل جایا کرو <laughs> وہ کہتا ہے وقت وہ بدلتا ہے <laughs> مال کی فکر میں کہیں تو جاؤ روٹی کمایا کرو پھر اس وقت وہ تو کہیں آپ کو جانے نہیں دیتا ہے ایسا مانتا ہے اندر کے روپے لگتا وقتوں کو فضلوں میں نہ وہاں جو کٹھا کیا تھا وہ تو تھا تھوڑے وقت کے لیے آپ جو پھیلایا ہے رزق حاصل کرنے کے لیے خدا کے بتائے ہوئے طریقے سے تو کہا وقت اللہ کثیر یہ بہت زیادہ ہے ذکر خدا گی جو یوں کرو گے تم بس جی یہ ذکر کثیر ہے کیا اس سے کہا وہ جو ہے نا اللہ تم کو پہ ہوں گے تم چاہتی ہو کہ بلا ہو نہ جات ہو کہا اس طرح سے ہوگی کاغذ کے لیے جمع ہو وہ کام ہو جائے تو اس کے بعد نکلو جاؤ دھیرے دھیرے ادھر ادھر چلو پھرو کہ یہ ذکر خداوندی کثیر ہے اور لال تم تبلے ہو اس طرح سے تمہاری کھیتیاں پروان چڑھیں گی ہماری قسمت ایک قانون اس زمانے میں انہوں نے بنایا اور بڑی خرابیں کی کہ مطلب اسلامی ہو گئے مسلمان ہو گئے کیا کیا جی اس کی جگہ جمعے کے دن کی چھٹی کی قرآن کی نسل شریف کے خلاف مدت کے بعد اس میں اس نے تبسم ملا ہمیں اور وہ بھی اس طرح سے کہ آنسو نکل پڑے خان ہاں جی۔ پھر ہم اسی ہاتھ کی طرف آتے وہ و نوما سباتم و جال نہارا نشورا یہ ہمارا نوم کی حالت میں کام سے انتقال کیونکہ شور نہیں رہے جب وہ حالت نہ رہے تو خال دل ہو اور نہ ہو شعور کا تو کام اس میں ہوتا ہے اور دن پورا جو ہے نشور ہے پھیل جاؤ اور وقت وہ فضلوں میں نا خدا کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق معاش کر یہ ذکر کثیر ہے اس سے ہی پناہ بعد میں حاصل ہوگا وہ ارسل ریاح بشرم بینا جدائے رحمت ہی اور ایک مثال میں نے عرض کیا ہے نا کہ خارجی کائنات میں جس طرح سے قانون خدا بندی عمل پیرا ہو رہا ہے <clears throat> خود بخود <clears throat> اس کی مثالیں آ رہی ہیں کہا <clears throat> یہ دیکھو یہ ہمارے نظام جو ہے ہمارے ہاں کا زمین مردہ کو اکثر نو زندگی ادا کرنے کا اس پہ غور کیجیے اس نے کہا تھا کہ یہ وہ نل مار کلّا شاعر ہے یہ قرآن میں ہے زندگی پانی کے سیٹے سے پیدا بیدار ہوتی ہے پیدا نہیں